بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنی پیدا کرنے والے والے کی قسم تو تاو کر چاک جو تجھے کرنا ہے تو اس ہی کی زندگ میں تو کرے گا